ہو جو ہم نے دوسرے میں شاید خصوصاً حضرت خان بھی رہنا ہوتا اور باقی جو مشاہد آپ نے پڑھا ہو ہو دیکھا ان اکثر ہماری کی ہمارا آپ کو ان کے شرکت ملی ہے اس لیے میں میں یہ یہ سمجھتا ہوں ہوں آپ آپ سنا پہلی بات جو نصف تنور کو ملا ہے اس حوالے سے کہ شہر کا آپ کو اعتماد مل گیا جائے اولیاء انعام کے ذریعے میں آپ کو فروغ دیا گیا ہے اس حوالے کو آپ پر کچھ نہیں اور اس حوالے سے کہ آپ پر پہلی ذمہ داری اپنی اپنی تھی اب آپ پر ذمہ داری پوری امت کی اور وہ جوار کی آپ خانہ کی کرائے میں شامل ہوگئی اپنے لیے بھی رونا امت کے لیے رونا صرف اپنے اہم خانہ کی فکر نہیں کرنی بلکہ اپنے قرب و جواب اور پوری امت کے لیے فکر کرنی پوری انسانوں کی فکر کرنی ہے ویسے تو ہر فرد اس کا ذمہ دار ہے لیکن اب یہ بار امانت جو آپ پر رکھا گیا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اب آپ کے فرائض میں یہ شامل ہو گیا ہے کہ آپ ان کے لیے فکر کریں اور روئیں تقدیریں سوچیں منصوبہ بنائیں کہ میرا ہمسایہ میرا شہر میرا ملک اور حضور ان کی امت کیسے سنبھالا جائے ان نہ امانت میں مفسرین نے ایک وسیع یہ کی ہے کائنات کو سنبھالنا ہے تو کائنات کے سنبھالنے کی ذمہ داری آپ پر آ گئی ہے اگر اس حوالے سے دیکھا جائے یہ خوشی کی بات نہیں ہے اس لیے اللہ پاک نے یہ فرمایا ان نہ کا آنا ضرور جب ہوگا آسمان و زمین نرس گئے تھے پہاڑ نرس گیا تھا انسان نے کہا کہ میں اٹھاتا ہوں ان نہ کا آنا ضرور مجھے یاد ہے جب حضرت یہ الفاظ فرمائے تھے ہمیں کوئی خیال نہیں تھا ویسے مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے آپ اپنے ساتھیوں سے جو میرے ہم سلسلہ ہیں سے پوچھ سکتے ہیں ہمیشہ میں زہر ہو جاتا ہوں مجھے اپنے ٹائپ پر بٹھاتے تھا سٹیج ہو زمین ہو کرسی ہو اور مجھے قریب بیٹھا تو اس وقت میں قریب بیٹھا تھا تو جب مجھے پتہ چلا کہ آپ حضرت کے الفاظ ایسے ہیں اگر اللہ جانتا ہے مجھے محسوس ہوا جس طرح میں جس طرح پانی پگھلتا ہے نمک پگھلتا ہے پانی میں ایسا میرا وجود ہو رہا تھا آپ کو اپنے سامنے مجھے نظر نہیں آتا تھا تو ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ پر آئی ہوئی ہے کیونکہ اب آپ قانونی طور پہ جانشین رسول اللہ ہو گئے ہیں آپ مشائق کی نظروں میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اب علوم کے وارث اور آپ آپ کے کام کے نائب ہو گئے معمولی ذمہ داری نہیں ہے یہ سمجھے اللہ تو اب آپ نے فکر کرنی ہے امت کے عقائد کی امت کے ظاہری اور باطنی اعمال کی اور اس کے لیے بہت بڑی جد و جہد جہاں چاہیے اور بہت بڑی سوچ فکر تدبیر بھی چاہیے اپنے اوپر آپ اعتماد نہ کریں بلکہ مسلسل مرکز سے رابطہ رہے پوچھتے رہیں کہ میرے سامنے اب یہ مسئلہ ہے میرے سامنے فلاں آدمی کا یہ مسئلہ ہے فلاں علاقے کا یہ مسئلہ ہے میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں میں کیا طریقہ اختیار کروں ہمارے علاقے میں ایک ڈاکٹر تھے جو اپنے ڈاکٹر کی پیشے میں بڑے ماہر تھے اللہ پاک ان کے ہاتھوں میں شفا رکھے صرف میں ان کا نام نہیں لیتا تربیت کی بات کر رہا ہوں لیکن ان کے کردار جو تھا بہت خراب تھا اور سن کے والے جو میں نے بڑی کوشش کی اس کو چائے پہ بلانا آموں کے موسم میں آموں کی دعوت دینا آگے پیچھے کبھی سموسے پر کبھی کھجور پر لیکن وہ نہیں آتا تھا تو پھر میں نے حضرت شہر کی خدمت کا عرض کیا اس طرح کا مسئلہ ہے آپ دعا کریں حضرت نے دعا فرمائی حضرت کی دعا کا یہ اثر ہوا وہ نمازی بن گیا اس کی اولاد حاجی بھی ہے بارش بھی ہیں تبلیغی بھی ہیں اور گھر کا رنگ بدل گیا سمجھے تو اس طرح اپنی فکر اب کرنی ہے لیکن اپنی فکر کے ساتھ اس طرح پہلے ہمارے فرائض میں شامل تھی مدرسہ فرائض میں طلباء ہمارے فرائض میں اب پوری امت آپ کے فرائض میں شامل تھی آپ سے پوچھ گچھ پوری امت کی ہوگی کہ آپ کے یہاں پہ وسائل تھے آپ کے یہاں تک صلاحیتیں صلاحیتیں تھیں آپ کے یہاں تک پہنچ تھی آپ نے کام کیوں نہیں کیا اللہ ہم سب کو توفیق کرتا دوسری بات لیکن میں حضرت نے فرمایا تھا کہ آج فتنوں کا دور ہے اور فتنے بھی اپنے ایسے انداز سے آ رہے ہیں کہ عام آدمی کو حق و باقی کا پتہ نہیں چلتا اس قدر خفیہ اور چھپ کر تو میرے حضرت نے فرمایا تھا ایک کلیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں آل و سنت و جماعت اور نمایاں جمن پیچھے آزاد میں بھی اعماد میں بھی فتحوں میں بھی سمجھے طریقہ کار میں اگر دیکھو کسی مسئلے میں خود علماء جوبن میں اختلاف ہیں تو جس طرف علماء زیادہ ہوں مشاہد زیادہ ہوں آپ کو سمجھ آئے نہ آئے آپ ان کو پیچھے یہ سب کے لیے ہیں میرے شہر میرے پیر و مرشد مرشد عالم فرماتے تھے کہ آج فتح کا دور ہے اور کتنے اتنے خفیہ انداز میں اس طرح چھپ چھپ کے عمر پہ حملہ آور ہیں کہنا آدمی جی کے بس میں نہیں ہے کہ معلوم کر سکتے تو اس کا کلیا یہ ہے رابطہ یہ ہے اہل سنت وال جماعت نے جرم کے پیچھے عقائد میں اعمال میں اگر کسی دور میں اختلاف ہو جائے تو دیکھ لیں کہ اس مسئلے میں اکابرین جوبن جو رسکتا ہے آج تقوی علماء زیادہ کس طرح جانے کے بعد اب یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ چلو یہ مستحب ہے چلو بھی یہ سنت غیر موقع ہے بلکہ فرائض واجبات سن مستحبات کی ایسی پابندی کرنی ہے جیسے فریدا کیوں آپ نے دین اسلام کو آسان طریقے سے پیش کرنا ہے آپ کی ذمہ داری ہے تاریخ کو خوبصورت بنا کے پیش کرنا ہے چہرے کو خوبصورت بنا کے پیش کرنا ہے لباس کو خوبصورت بنا کے پیش کرنا ہے فرائض کی خوبصورتی سنتوں سے ہے سنتوں کی خوبصورتی اخلاص ہے اگر اخلاص نہیں تو سنتوں میں خوبصورتی نہیں ہے کشش نہیں ہے داڑھی کافی رکھتا ہے میری بڑی داڑھی کو دیکھ کے وہ میرے میرے دکان پر آئیں آپ دیکھ لیں گے اس کی داڑھی میں نور نہیں ہوگا فرائض کی تکمیل اور اس کی چمک دمک اور اس کی رونق سنتوں سے ہے سنتوں کی جو برکت ہے نور ہے انوار ہیں وہ اخلاص عمر الاسلام جس نے تم سے اسلام کو خوبصورت بنایا تو اس کا ایک عمل دس پونے عمل کے برابر ہے تو امت کو جب آپ احکام مسائل سمجھے اور فرائض و واجبات سنن و مستحبات کو احسن خوبصورت بنا کے پیش کریں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ سلامتی کی خوبیاں کمال ان کے دل میں کیسا کر کے بھرکت کر لیتا ہے امامہ پنجے امام کا باندھنا نماز کی ادائیگی اس کا رحو اس کا سیدھا اور اس کے تمام جو ارکان ہیں اسی طرح میں نے بات کلیہ بتایا ہے کہ فرائض کی تکمیل اور فرائض کی خوبی سنتوں سے اس طریقے سے ادا کرو سنت کے مطابق نماز سنت کے بعد مطابق دعا سنت کے مطابق پانی پینا وغیرہ وغیرہ اور پھر اس میں اخلاص اخلاص نہیں چند دنوں کے بعد وہ سنتیں آپ کو وجود سے نکل جائیں گی سنتیں رخصت ہوں گی فرائض متاثر ہوں گے یہ یہ فرق نکال دو کہ یہ سنت مقدہ ہے یہ غیر غیرمقدہ ہے یہ مستحب ہے جو سننے سوائد میں آتے ہیں اس کو بھی ملتے ہیں حضور اختر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں تین چیزیں یہ ایک ہے فرائے دوسرا واجبات ہے سنم اس طرح مصحبات اس طرح سنن زوائد سنن زوائد کا مقام وہ مستحبات کا ہے اور ایک ہے سنن زوائد کے علاوہ وہاں عرب کا قومی شعار وہ سنن زوائد کے بھی علاوہ ہے اس کی وہ نیم اسلام کے احکامات میں شامل نہیں ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا کرتا پہنا ہے یہ سننے نے سے بھی باہر ہے سننے نے میں بھی شامل ہے حضور اپنی قومی لباس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار پاجامہ نہیں پہنا ہے تہبند باندھا ہے تو ایک آدمی کہہ کے میں تو تہبند باندھو ہوں یہ سننے نے بھی نہیں ہے یہ اس سے بھی زائد ہے اس کی اتفاق ضروری نہیں ہے جو ہاں جہاں تک سلام سرائط کا تعلق ہے اس کی اتباع کرو اس کی اتباع کرو ہاں،, ہاں،, ہاں میرے پیر و مرشد مرشد عالم نے فرمایا تھا اگر تم چاہتے ہو کہ میرے سلسلے میں میرے سلوک میں میرے کام میں برکت ہو حصل و محفوظ ہو مجھے توفیق ملے قبولیت ہو تو چند یاد مختلف اوقات میں کچھ باتیں تو اسی وقت کچھ باتیں مختلف اوقات میں فرمایا تھا خصوصاً علماء باقی ہر وہ آدمی جس کو ملی ہو وہ ہر وقت یہ خیال رکھے ہر وقت یہ خیال رکھے کہ میں جانشین رسول اللہ ہوں میں اللہ کے حبیب کے مسرت کا وارث ہو گیا ان کے علوم کا حامل ہو تو اگر یہ یہ تصور ہر وقت رہے اور پکا ہو جائے تو سرمایہ تھا دیکھو پھر اللہ پاک کی حفاظت اور شامل حال ہوگی کیونکہ اللہ اپنے پیغمبر کو اپنے پیغمبر کے جانشین کو کبھی مغرو نہیں میں ان نہ جم ہوں نحم رنگ نحم المنش ہو اور گناہ نہیں ہوگا اس سے قلبت میں ہو اور یہ خیال کرے کہ میں جانشین رسول بتا ہوں تو میں کیوں دیکھ رہا ہوں یہ غلط آپ کیوں اتارا اس سے گناہ نہیں ہوگا نمبر تین نمبر دو جو چاہتا ہے کہ میں محفوظ رہوں اور میرا میرے اعمال میں میں برکت ہو تو فرمایا تھا دوسری بات یہ ہے ہے بڑی باری اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو میں اس کو کہوں گا کہ اللہ کے واسطے اس کا اعتراض نہ کرے کیونکہ بات میری شاید کی اور صحیح ہے سمجھے میں نے سارے علوم پڑھے ہیں الحمدللہ میں نے سارے علوم پڑھے ہمارے یہاں شگر بیٹھے ہیں سمجھے آپ ان سے پوچھیں بات صحیح ہے فرمایا تھا کہ ہر وقت یہ تصور رکھو کہ میرا شہر میرے ساتھ ہے اور میرا سینہ اس کے سامنے ہے اور اس کا فیض مجھے لگ رہا ہے لیکن عقائد کے محفوظ عید کو محفوظ رکھو شاید کو کوئی پتہ نہیں ہوگا شاید کا کوئی علم نہیں ہوگا نہ وہ حاضر ناظر ہوگا نہ وہ عالم غائب ہوگا اس کو کوئی پتہ نہیں ہوگا لیکن یہ ایک روحانی اللہ پاک کا باز ہے کہ جب آدمی ہر وقت یہ خیال کہ شیخ میرے پاس ہے تو اس کو شہر بھی ملتا ہے ترقی بھی ہوتی ہے اللہ پاک اس کو گناہوں سے بات جب حضرت نے یہ بات کہی میں نے کافی محنت کی اس پر تو آپ یقین کریں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تو میرے جسم پہ ایک لفظ کا کپ کپی آ جاتی ہے مجھے یہ محسوس ہوتا کہ میرا شہر پیچھے بیٹھا ہے میں اس کو پوسٹ کر کے بیٹھا ہوں پھر جلدی پھر ایسے جب میں یقین آتا کہ شاید ہیں تو نہیں تو ہمیں کہا گیا ہے کہ تصور کرو اس اس تقبر سے بیٹھ تھے جس طرح حضرت شیخ ہمارے پاس میرے میرے مرشد نے یہ فرمایا تھا کہ خصوصاً وہ لوگ جن کو یہ نسبت دی ہے وہ خیال رکھیں ہر وقت میرا شیخ میرے ساتھ ہے کہیں یہ عقیدہ ہو نہ ان کو معلوم ہے نہ ان کو علم ہے نہ وہ حاضر کریں اور فرمایا تھا کہ صغیرہ کبیرہ تو کبیرہ صغیرہ گناہ سے اجتناب کرے صغیرہ گناہ نہ کرے یہ نہ کہے تو صغیرہ ہے یہ تو حسنات سے خود بخود معاف ہو جائے گا نہ صغیرہ گناہ بھی نہ کرے نسبت کو قدر کرے صغیرہ گناہ سے بھی اجتناب کرے اگر ہو گیا ہے کیونکہ ہو جاتا ہے وہ تو فوراً توبہ کرے دو رقاب میں سے پڑھ کے اس کے کرے یا نا یہ برا عمل ہوا ہے یا اللہ مجھے اس کے مقافات سے بچا اے اللہ پھر میرے دل میں سیاہی آئی ہے ضرورت آئی ہے اے اللہ معاف تو اس کا کوئی نہ رو کرے نقل پڑے تو صدقہ دے رو رو کے توبہ کرے صغیرہ گناہ بھی نہ کرے تبدیلے کا تو نہ ہو صغیرہ ہو بھی جائے تو فوراً اس کا قدارو کرے دونوں کا نقل پڑے توبہ اس کو پار کرے کوئی نہ کوئی صدقہ دے یا اللہ معاہدہ نہیں کرے معمولات کی پابندی کرے کا مقدار اس کو تھوڑی کر لے لیکن معاملات کی پابندی بھی جہاں تک اس کے اسباب ہیں شیخ بتاتا ہے کہ یہ روزانہ دہرانے ہیں یہ اس طرح کرنے ہیں یہ اس طرح کرنے ہیں اگر اس کی مجبوریاں ہیں تو وہ مجبوریاں پیش کرے کہ میں یہ کر سکتا ہوں یہ نہیں کر سکتا اتنا کر سکتا ہوں تو ہمارے حضرت شیخ تو خود فرما دیتے تھے مولانا آپ کا سارا سارا پڑھنے پڑھانے کا کام ہے مجھے معلوم ہے آپ اتنا نہیں کر سکیں گے آپ یہ کریں یہ نہ کریں رابطہ ہے شاید اپنے شہر کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں اور میرے پیر و مرشد مرشد عالم فرماتے تھے رابطے کا کیا مقصد ہے رابطے کا مقصد یہ ہے کہ شہر کے ساتھ عقیدت ہو عقیدت یہ عقیدہ ہو کہ روئے زمین پر میرے شہر جیسا اور کوئی نہیں مختصر زندگی عقیدت ہو محبت ہو کہ اپنے تمام تر محبوب چیزوں پر اس کو فوقیت ہو عقیدت محبت کتاب جو وہ ہدایات دیں اس کی اطاعت کرے عقیدت محبت اطاعت خدمت جس طرح کی اس کو خدمت کی ضرورت ہے لبیک کہے پہلے زبر پر آئے خدمت کا معنی ہے شہر کو راحت پہنچانا اگر اس کو دبانے میں راحت ہے دبائے اگر اس کو نہ دبانے میں راحت ہے نہ دبائے اگر وہاں بیٹھنے میں اس کو راحت ہے اس کی خدمت میں بیٹھے اگر اس کے وہاں نہ بیٹھنے میں راحت ہے وہاں نہ بیٹھے اس پر مختصر میں نے کتاب بھی لکھی ہے ابھی وہ فلمی ہے اور میرے پاس خالق ان کے پاس ہے میں نے نام بھی نہیں رکھا مجھے ان باتوں کا شوق نہیں ہے آداب خالق اس میں میں نے ضرور ضرور باتیں لکھی ہیں بہت کام کی باتیں ان شاء اللہ بھی چلے گی ایک اور نمبر ہمارے حضرت شیخ مرشد عالم رحمۃ اللہ بعض مرتبہ فرماتے تھے وعدہ کرو اور سالانہ اجتماع میں اپنے احباب سمیت جماع سماعت آؤ گے یعنی سالانہ اجتماع میں احباب سمیت جماعت کے ساتھ آؤ گے محنت کرو گے پوچھتے تھے ہم سے کتنے آدمی لائے ہو کم کیوں ہیں پچھلے سال کتنے تھے کس وقت پہنچے ہو تو آدمی ایسے روانہ کر دیں جو اس اجتماع کی خدمت کرے اور اجتماع کو آگے بڑھائیں اور ارادہ کر لیں آپ بھی کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے میرے پیر و مرشد مرشد عالم نے فرمایا تھا کہ جب سالانہ اجتماع ہوتا ہے تو اس سلسلے کے بزرگوں کو اللہ پاک بتا دیتے ہیں کہ آپ کے متوسلین آج جمع ہیں و اذکار کی محفلیں سنت کی تربیت اللہ اللہ کے رسول کی محبت کے جو طریقے ہیں وہ سب سنتے ہیں کر رہے ہیں تو پھر وہ مشاعر یہ الفاظ ہیں ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں دعائیں کرتے ہیں اور توجہ دیتے ہیں تو فرماتے تھے کہ سالانہ اجتماع میں جو اسباق طے ہوتے ہیں جو مناظر طے ہوتے ہیں جو اسباق وہ پورے ہو جاتے ہیں وہ سارے سال میں نہیں ہوئی پھر فرمایا ہم نے ایسے علماء کے ملفوظات پڑھے ہیں کہ احادیث پاک کے فقہ کے اصول فقہ کے منطق کو معقول کے جو عقدے جو مسئلے مطالعے سے کتابوں کی چھان بین سے حل نہیں ہوتے تھے سرانح اجتماع میں شریک ہونے سے ایسے انجانے سے غیب سے رہنمائی ہوتی تھی وہ حل ہو جاتے تھے پھر فرمایا بہت سارے لوگوں کے اپنے جو معاش کے مسائل ہیں دوسرے مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں تو سنان اجتماع میں آنا ضروری ہے اچھا اچھا آگے آ جائیں گے سیر پیر و مرشد مرشد عالم یہ فرماتے تھے کبھی کبھی تم وعدہ کرو ہاتھ اٹھاؤ سالانہ اجتماع میں آؤ گے سالانہ اجتماع میں اپنے احباب کے ساتھ آئیں گے یہ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں آئندہ جو آپ کام کریں گے یہ باتیں وہاں تک پہنچانی ہے ایک اور بات ہمارے شہر ہمارے پیر و مرشد مرشد عالم تھے علماء کے لیے اور پیروں کے لیے یہ خصوصی نقطہ ہے کہ ان کے پاس عورت اور دولت آ جاتی عورت اور دولت دونوں چیزیں یہ آخرت کو تباہ کر دیتی ہیں آج میں نے دیکھا ہے کہ ہم علماء اور پیروں کے گھروں میں کوئی پردہ نہیں پیر بوڑھا ہے کہتے ہیں کہ تو باپ ہے دادا ہے پیر ہے بزرگ ہے ان سے کیا پردہ سب یہ تو اللہ والے ہیں ان کی تو اشرا ہو گئی ہے ان کا تو دل بن گیا ہے ان سے کیا پردہ آپ سنو میرے پیر و مرشد مرشد عالم نے ایک جملہ فرمایا تھا وہ جملہ پھر میں نے حضرت خانوی کے ملفوظات میں پڑھا فرمایا میرے پیر میرے شیخ نے فرمایا تھا جب پہلی دفعہ آئے ہیں ہمارے علاقے میں جب پہلی دفعہ آئے تھے تو فرمایا تھا مولانا میں جانتا ہوں آپ کا علاقہ غازی خان اور مظفر گڑھ بہت ہی پرست ہے یہ پردہ نہیں کرتے سمجھے پیروں کے اوپر نیچے چڑھے رہتے ہیں دیکھو میں کہہ رہا ہوں سخت سے پردہ ہو میرے میں میرے کانوں میں ان کی کسر پسر بھی نہ ہو یہ ہوتا ہے ان کی کسر پسر بھی نہ آئے جب ہم گھر میں لائے بڑی سختی سے پردہ کرایا اور بہت ڈرایا تو قدم رکھتے ہی دار سے کہا خبردار اگر کسی نے مجھے دیکھا اگر کسی عورت نے مجھے دیکھا تو میں ایسی دعا کروں گا جو زندگی بھر یاد رکھے گی لفظ بنایا تھا دعا کے مقصد تھا بس دعا کے لیکن بد دعا کے الفاظ ہی فرمائے میں ایسی دعا کروں گا کہ پھر وہ ضد کی فریاد کریں بعد میں مجھے عورتوں نے بتایا کہ ہر عورت وہ شرک کونے میں چھپ رہی تھی کہ میں میری نظر اس پر نہ پڑے ایسے شیخ لاؤ کہاں ہے وہ شیخ آج پھر کے سامنے نوجوان عورتیں اور بڑی عورتیں سب بیٹھی ہیں اور کہتے ہیں ہمارا شیخ اللہ تک پہنچا ہوا ہے جب تک عورتوں کو دیکھ کر اس کی شکل و صورت اچھی طرح نگاہوں میں دل میں اس کو اس کو رکھے گا نہیں تو کیا مطلب کیسے پہچانے یہ ظلم ہے ایسی زیادتی ہے حضرت خانوی رحمہ اللہ نے فرمایا اور میرے پیر و مرشد نے مجھے بتایا فرمایا جملہ بڑا کام کا جملہ ہے فرمایا نوجوانوں سے پردہ اتنا ضروری نہیں جتنا بوڑھوں سے پرتا ضروری غور تو کرو نوجوان پردہ تو نوجوانوں سے ہے وہ تو ہے وہ تو ہر شخص سمجھتا ہے لیکن تقابل میں اہمیت دینا مقصود ہے نوجوانوں سے اتنا پردہ زیادہ ضروری نہیں جتنا بوڑھوں سے پردہ ضروری ہے اس لیے کہ ایک تو بوڑھے پر شک کو نہیں ہوتا نمبر دو بوڑھے کو بوڑھے کو عورتوں کے ساتھ تجربات کی وجہ سے ان کے محاسن دقیقہ کا ادراک زیادہ ہوتا ہے اور یہی ادراک تعلقات کا باعث بنتا ہے استحضار زیادہ ہوتا ہے ان کے محاسن دقیقہ خفیہ کا ادراک اور استحضار زیادہ ہوتا ہے اور یہی ادراک اور یہ استحضار ان کے ان کے ساتھ تعلق کا باعث ہوتا ہے اور ان کے گناہوں تک پہنچا دیتا ہے حضرت خانوی رحمہ اللہ نے اس پر مستقل کتاب لکھی ہے جو بڑے بڑے مقبولان بارگاہ الہی جب ان سے کوتاہی ہوئی بد نظری کی اللہ نے ان کو اپنے دربار سے مردود کر دیا آپ بھی اس خطرناک سہن میں دہلی میں قدم رکھ چکے ہیں آپ یوں نہ سمجھیں ہم پیر بن گئے ہیں آپ یوں سمجھیں ہم ایک خطرناک کمرے میں داخل ہو گئے ہیں ایک خطرناک میدان میں آتے ہیں کیونکہ اب اس حوالے سے عورت اور دولت آپ کے پاس بھی آئے گی اور یہ دونوں چیزیں تباہ کرنے والی سختی سے پردہ کرو چھوٹی ہو بڑی ہو خوبصورت ہو کالی ہو سمجھے بوڑھی ہو ہر چیز سے پردہ کرو میرے شیخ میں پیر و مرشد نے فرمایا تھا کہ مولانا باپ بے پرد عورت کو نہ دیکھنا فتویٰ ہے باپرد عورت کو نہ دیکھنا تقوا ہے پھر فرمایا تھا مولانا دیکھو میرو طرف دیکھو ایک عورت باپرد ہو کے برقع پہن کے چل رہی ہے جا رہی ہے وہ جا رہی ہے آپ کی آنکھیں بھی اس کو لگی ہوئی ہیں ایسے وہ جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہ جا رہی ہے آپ دیکھ آپ برقعے کو دیکھ رہے ہیں بتاؤ یہ اچھی بات ہے کہ کتنی ذلیل حرکت ہے باپ بے پرد عورت کو نہ دیکھنا فتویٰ ہے با پرد عورت کو نہ دیکھنا تخوا تو اب آپ تقوی کے حامل ہیں سمجھے آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے تاکہ یہ سلسلہ داغدار نہ ہو اور یہ جو بزرگوں والا بزرگوں والا امامہ آپ کو ملا ہے کہ نجس اور پلید نہ ہو اور اس چہرے پہ وہ نشان نہ آئیں کہ ہمارے مشائق ان کو پہچان لیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے مشائق پہچان لیتے ہیں مشائق پہچان لیتے ہیں مشائق ہونٹوں سے مشائق الفاظوں سے مشائق رخساروں سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ کیا کر کے آیا ہے اور کیا کرتا ہے اس بات کو خاص خیال رکھیں اگر آپ کے سامنے کوئی واقعہ کسی کا قصہ کسی بزرگ کا آپ کو دیکھا ہوا حال آپ دیکھیں بھی صحیح اس کے سامنے تو عورتیں بے پن بیٹھی ہیں حالانکہ یہ شیخ ہیں تمام ہمارے اکابر علماء اس پر اعتماد کرتے ہیں اگر آپ کسی کو دیکھ بھی لیں تو پھر یہ جملہ یاد رکھیں عاشقان پاک تین اطرا برخود کیاس مکن ان عاشق پاک لوگوں کو اپنے اوپر قیاس مت کریں ان کے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں ان کا مقام اپنا ہے خدا معلوم کس مقام پر فائز ہیں وہ جیسے میں نے اب کیا خواجہ غلام فرید کے سامنے ایک ہندو کہتا ہے حضرت میں فلاں ہندو ہوں فلاں رام ہوں میرا نام ہے آپ نے مجھے پہچانا آپ خاموش پھر عرض کیا حضرت میں فلاں چندر رام ہوں آپ نے مجھے پہچانا آپ آپ خاموش <coughs> پھر کہا تو حضرت نے فرمایا ہاں ہاں تیرے پہچاننے کے لیے تو میں دنیا میں آیا ہوں ابھی تک میں نے نہیں پہچانا اب سمجھنے والے میری اس بات کو سمجھیں ان حضرات کے سامنے تشخصات و سات ختم ہو جاتے ان حضرات کے سامنے تشخصات و سات ختم ہو جاتے ہیں بلکہ ان کے سامنے صرف کا وجود رہتا ہے اور وحد وجود پر نظر ہوتی ہے وہ اللہ ہے اس لیے وہ تشخصات کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں ہوتا یہ جو مادی کشافتے ہیں یہ ان کے سے اٹھ جاتی ہیں یہ پردے اٹھ جاتے ہیں اور ان کے ہزاروں کا لاکھوں کا مجمع ہو اور لاکھوں کے مجمع کو ایک وجود سمجھتے ہیں بس اتنا کافی ہے وحدت شہود برحق ہے وحدت الوجود ناحق ہے تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر کسی بزرگ کو آپ دیکھیں بھی صحیح تو آپ یہ سمجھیں کہ ان کا باطن سمجھے ان کا باطن اپنا ہے میرا باطن اپنا ہے رسال کشہری ہمیں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ اپنے مریدوں کو سمجھا رہے تھے سامنے سے خوبصورت لڑکی آئی پردانی کا آپ نے اس کو مسافہ کیا اور اس کا بوسہ لے لیا مریدوں میں آگ لگ گئی یہ کیا چلے گئے بیٹھ گئے سردیوں کا موسم تھا رات تھی آگ جل رہی تھی تو حضرت شیخ نے فرمایا انگارے مٹھی میں لو نہیں لے سکتے تھے یہ انگارے مٹھی میں لو نہیں لے سکتے تھے تو پھر بہت سارے انگارے دونوں ہاتھوں میں لے کے اس طرح بیٹھے رہے تاکہ تم کیوں نہیں لیتے ہو اب مسئلہ سمجھ گئے ہو تم ہمیں یہ آگ کچھ نہیں کہتے تمہیں آگ جلا دے تو ان کو اپنے ہاتھ میں چھوڑ دو ان کی تعویل کرو سمجھے ان کے لیے سوئے زن بدزنی نہ کرو سوئے زن بدزنی کسی اللہ والے کے بارے میں بالکل نہ کرو بلکہ کہو ان کا حال ان کے تک ہم نہیں پہنچ سکتے لیکن ان کو جواب بنا کر اپنے لیے اس کو جائز مت قرار دو اور ایک خصوصی طور پر یہ کہوں گا کہ ہر دور میں علماء اور اکابر مشاعت میں کسی نہ کسی مسئلے پر اختلاف رہا ہے تو کسی کی بیعت بھی مت کرو کسی کی گستاخی مت کرو ہر ایک کی قدم پوشی کرو ہر ایک کی خدمت میں جاؤ اور ان کی نیاز مندی سے زیارت کرو ان کی خدمت کرو دیکھو حضرت امام شافی رحمہ اللہ حضرت امام شافی رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مزار پر آئے اور جتنے نمازیں وہاں پڑھی مسجد میں رفع دین نے کیا آم الزار نے کی شگردوں کا کہا کہ مجھے صاحب قبر سے شرما دی ہیں ہمارے سمجھے تو کسی کی وقت وسط ہو جب حضرت رائے پوری کا انتقال ہوا ہم اس وقت پڑھتے تھے لبا قصہ ہے تو ان کی وجود مبارک کے بارے میں اختلاف ہو گیا تبلیغی بھائی ایک طرف تھے اور ان کے مریدین دوسری طرف تھے وہ چاہتے تھے ہم ان کو ہندوستان لے جائیں تبلیغی بھائی انہیں بہت جلدی رات و رات ان کو دفنا دیا جہاں چار پائی رکھی تھی مسجد پہنچی تھی بہت اوپر وہاں بٹی ڈالی اور مسجد کو برابر کر دیا گڑھا نہیں کھودا ان کے جو خلیفہ تھے وہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو ہندوستان لے جاؤں گا اب وہ نہیں کھودنے دیتے تھے ان کی دلیل یہ تھی یہ قبر میں ہے ان کی یہ دلیل تھی قبر بنائی نہیں تھی قبر میں کہاں ہے تو ہمارے حضرت رائے پوری صاحب کے خلیفہ سر مدارس میں آئے سورج لکھی ہوئی تھی پیشگی کا فتویٰ دو انہیں فتویٰ دیا کہ اب آپ کھود کر ان کو نہیں نکال سکتے اس وقت بڑے مفتی تھے مفتی عبدالستار صاحب انہوں نے کہا مجھے ٹائم دو میں آپ کے ساتھ اس مسئلے پر بحث بسا کرتا ہوں ہم بھی اس مسجد میں شریک تھے تو مفتی عبدالستار صاحب نے اس وقت صدر مفتی ہوئی تھے کھڑے ہو کے اس طرح کیا حضرت ہم آپ کے غلام ہیں حضرت ہم آپ کے غلام ہیں آپ کے ساتھ ہیں جو ہماری سمجھ میں آیا ہے ہم نے مسئلہ بتا دیا ہے باقی آپ کے ساتھ بحث کر کے ہم جہنم نہیں جانا چاہتے اسی بات ہم آپ کے ساتھ بحث کر کے جہنم نہیں جانا چاہتے یہ ہمارے اکابر ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے تجربہ ہے اس بات کا کہ دین ہمیں کتابوں سے نہیں ملا دین ہمیں علماء کے خدمت میں صحبت سے ملا ہے سمجھے ہدایہ میں ایسے پڑھاتا تھا رشد کرتے تھے علماء معقولات میں ایسے پڑھاتا تھا حیران ہوتے تھے کہ کیسے چلتا ہے یہ لیکن جب حضرت کی صحبت میں آئے پتہ چلا کہ میں بے دین ہوں دین آتا ہے مشاہد کے قدموں بیٹھنے سے تو میں حضرت جو ہماری سمجھ میں آیا ہے ہم نے مسئلہ بتا دیا ہے باقی آپ سے بحث کر کے ہم جہنم نکلنا لکھانا چاہتے سمجھے کسی کی جلدی مت کرو کسی کی گساخی کی مت کرو اور آپ کا جو اب بنیادی کام ہے وہ دو ہیں دعوت اللہ اور دعوت اللہ سنت کہو دعوت اللہ رسول اللہ کہو اب آپ کا بنیادی کام یہ ہے دعوت اللہ اور دعوت رسول اس کے علاوہ بہت سی دعوتیں ہیں لیکن جب یہ دعوت آپ اس پر محنت کریں گے جتنی آپ کے خیر و برکت کی دعوتیں ہیں مثبت دعوتیں ہیں وہ خود بخود اس میں آ جائیں لہٰذا میرا اپنا ایک ذوق ہے آپ کسی کی تردید نہ کریں شیعہ ہے آئے آپ کے پاس خدمت کریں اس کی سمجھے کوئی اہل بدت ہے کوئی ہندو ہے کوئی سکھ ہے کوئی آریہ سماج ہے کوئی شیعہ ہے سمجھے کوئی مرزائی ہے آپ کی جو حلقہ احباب ہیں وسیع ہوں آپ کے جو دسترخواں ہیں ہر ایک کے لیے ہو آپ کے جو خانقاہ ہے اس پر کسی کے طرح سے بند ہوں آپ اپنا حلقہ اتنا وسیع کریں لیکن دعوت اللہ اور دعوت رسول بڑے اثر عصر اثر سے ان کو دیں محنت کر کے سمجھے محنت کا جو تیل ہے وہ آگے میں بیان کروں گا نمبر میں وہ ہے تہجد وہ آگے بیان کروں گا سمجھے نماز فرض میرے نزدیک اتنا ضروری نہیں جتنا ایک صاحب نسبت کے لیے تحجر ضروری ہے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز فرض نہیں ہے نماز تو ہے فرض لیکن اس کے تقابل میں میں اہمیت کے لیے کہہ رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں وہ آگے بات آئے گی تو اپنے حلقے کو وسیع کرو کسی پر تنقید مت کرو کسی کی منفی کسی کے منفی پہلو پہ تنقید مت کرو اور اس پر بیان مت کرو بس آپ دعوت اللہ کا کام کریں یہ بیج ہے یہ دعوت رسول کا کام کریں یہ بیج ہے اس کے اس کے سامنے سب چیزیں مٹ جائیں گی اس میں اتنی طاقت ہے ذکر اللہ میں سنت رسول اللہ میں اتنی طاقت ہے کہ اگر ہمارے علماء سب یہ کام کریں باقی سب پھر کے مٹ جائیں گے باقی مٹنے کا مطلب یہ نہیں وہ تو خیر القرون میں نہیں میٹے خیر القرون میں نہیں میٹے مٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے حلقے میں بہت اچھا کام کریں گے باقی سب کے سب آپ کے تابع ہو جائیں گے الحمدللہ میرے پاس سب آتے ہیں شیعہ بھی آتے ہیں ان کو معلوم ہے شیوں کے خلاف ہے میرے پاس غیر مسلم بھی آتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ ایسا ویسا ہے لیکن سب آتے ہیں میرے سامنے تو بتا بھی ہوتے ہیں کتنے شیعہ اور ہندو کراچی میں میرے ہاتھ پہ بیت ہوئے مسلمان ہوئے سب کو الحمد للہ لہٰذا اختلافی مسائل کے بعض و تمیز تاکہ مناظرے سے آپ اجتناب کریں کہتے ہیں اپنے علماء سے پوچھو مجھے پتہ نہیں ہے مسئلہ پوچھتے تھے کہ تم گستاخ رسول ہو انگوٹھے نہیں چنتے ہو میں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں تم ہو میں نے کہا میں نے اپنے اکابر کو دیکھا وہ چشتی بھی تھے اور وہ عاشق رسول بھی تھے نقش بندی بھی تھے لیکن میں نے دیکھا وہ نہیں چنتے میں اس لیے نہیں چنتا بعض تم اس میں نہیں کر سکتا تو اختلافی مسائل میں بات بالکل نہ کرو دعوت اللہ یعنی اللہ کے ذکر پر اور سنت کی اطاعت پر تم زور تم دیکھ لینا باقی جتنے فرقے ہیں خود بخود کمزور ہوتے جائیں گے میرے اللہ فرماتے ہیں اپنا نقل و نقل و باطل فید نہ وہ فیضا ہو ظاہر ہم حق کو اٹھا کر باطل کے سر پہ مارتے ہیں حق کو اٹھا کر باطل کے سر پر مارتے ہیں اور باطل کا دماغ پھوڑ دیتے ہیں حق کیا ہے قرآن میں حق قرآن میں حق توحید کو کہا ہے سمجھیں اور قرآن میں حق سنت رسول اللہ کو کہا ہے اللہ ہم سب کو عطا فرمائے اور اپنے ساتھ متوسلین کو بھی یہ سمجھاؤ اور خود بھی یہ سمجھو کہ ہر اس دور میں فطر یہ دور فتنے کا دور ہے اور قسم و قسم کے فتنے عجیب عجیب طریقے سے آتے ہیں آل و سنت والجماعت جماعت میں دیوبند کی تحقیق پر اعتماد بس کوئی بات نہیں کرنی بندہ رشید احمد کو نے کیا لکھا یہ لکھا ٹھیک ہے میں رہی ہے سید حسین احمد مدنی احمد نے کیا فرمایا رشیق مجھے کوئی پتہ نہیں کیا ہے حضرت حامد احمد نے کیا فرمایا مفتی محمود صاحب کے اس بارے میں کیا رائے تھی بچی بات ختم ہو گئی اب تم اپنا سر کھاتے رہو میرے لیے کافی ہے آج اس دور میں کشتی نور آفیت و سلامتی کا جو سب سے بڑا بیڑا ہے وہ اہل سنور نے اکابرین دیوبند کا ایک اور بات کو سمجھے مسلسل ہم سے ایک شدید غلطی ہو رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں دیوبندی ہیں ہم یہ شدید غلطی ہے سمجھے یوں کہ ہم اہل سن جماعت ہمارا مسلک اکابرین دیوبند اکابرین دیوبند کا مسلک یہ دوسرے نمبر پر رکھو کہ پوچھے آپ سے ہم اہل و والجماعت جماعت ایسی غلطی ہو رہی ہے کہ جو آل سنت وال جماعت نہیں ہیں وہ سنی ہو گئے جو آل سنت و جماعتیں ہیں وہ غیر سنی ہو گئے ہیں ہماری کمزوری سے آخری بات آخری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری عمر میں قریب قریب آخری عمر میں صحابہ کو فرمایا تھا اے میرے صحابہ اگر میں نے کسی کو کوئی کسی پر زیادتی کی ہو اور کوئی میرا لین دین ہو تو وہ کھڑا ہو کے مجھ سے اس کا بدلہ لیں گے مشہور حدیث ہے تب حضرات نے سنا ہوگا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ آپ نے مجھے سوٹی سے مارا تھا لاٹھی سے مارا تھا چابک سے لہٰذا میں بدلا لوں صحابہ حیران آپ نے وہ منگوائی سوٹی کس طرح کو چاہتا تھا پر میں تو مجھے مارو اس نے کہا کہ نہیں آپ نے مجھے پشت پہ مارا آپ نے پشت کر دی پھر عرض کیا کہ نہیں میرے بدن پر اس وقت کرتا نہیں تھا ننگی پشت تھی آپ نے وہ ننگی کر دی تو اس نے آگے بڑھ کے آپ کے ختم نبوت کو بوسہ دے دیا تھا اس کا اپنا طریقہ تھا لیکن اس سے ہٹ کر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زندگی میں فرما دیا تھا کہ جو کچھ آپ نے مجھ سے لینا ہے بدلہ لے لو یا خدا کے لیے مجھے معاف کر دو اس لیے ہمارے مشاہد کہتے ہیں کہ جب زندگی کے آخری ایام ہوں تو اپنے تعلق داروں سے اس قسم کی وصیت کرنی چاہیے لکھنی چاہیے اور آگے اس کو پھیلانا چاہیے چنانچہ حضرت خانوی رحمہ اللہ نے وصیت نامہ لکھا تھا اور حکم دیا تھا کہ جہاں تک میرے میرے میرے جاننے والے ہیں اندرون ملک بیرون ملک میرا یہ وسیع نامہ پہنچاؤ پھر اس سنت کی اطاعت میں حضرت مفتی اور شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بھی لکھا وصیت نامہ تو وہ تو بڑے تھے وہ تو اکابر تھے وہ تو جو کچھ کرتے تھے سمجھے وہ تو اپنے ایک دل کی بات کرتے تھے سنت کی اطاعت کے لیے کرتے تھے اس وصیت کے صحیح مستحق ہم ہیں اس لیے میں بھی کہتا ہوں کہ میری زندگی کے آخری حالات ہیں میں بہت مریض ہوں ممکن ہے کہ بعد میں ہم اگر نہ ہوں تو آپ بھی مجھے معاف کر دیں میری طرف سے کوئی زیادتی ہو میری طرف سے کوئی ایسا مسئلہ ہو تو اس کو آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں اور جہاں جہاں آپ جائیں میرا یہ جملہ دبائیں کہ میری طرف سے کوئی بھی ایسی خامی غلطی کوئی ہو اور ہے کیونکہ جب معصوم پیغمبر یہ کہتا ہے حالانکہ وہ معصوم ہے تو ہم سے تو ہم تو غلط غلط کار ہیں تو خطا کار ہیں آنکھوں کے لحاظ سے ہاتھوں کے لحاظ سے ہر حوالے سے تو اس قسم کی جو غلطیاں ہوں آپ حضرات جو سن رہے ہیں ان کو بھی جو آگے نہیں سن رہے ہیں ان تک بھی پہنچائیں کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ مجھے معاف کر دے میں نے سب کو معاف کر دیا ہے آپ بھی مجھے معاف کر دیں اور میرا وصیت نامہ لکھا ہوا بھی ہے دو حصوں میں سمجھے ایک تو اس اس نوعیت کا ہے وہ میں نے ذمہ لگایا ہے جو میرے طرز ہو رہا ہے ہفتہ وار اس میں وہ کیا کہتے ہیں کمپیوٹر کرا کے میں نے رکھا ہوا ہے کہ اس کو پھیلائیں دوسرا وصیت نامہ زندگی اور بچوں اور باقی چیزوں کے متعلق وہ الگ ہے سمجھے جب ضرورت ہوگی تو وہ بھی منظر عام پر آ جائے گا تو یہ باتیں کرنی تھی میں نے اللہ تعالیٰ اب ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے حبیب پاک کی محبت نصیب فرمائے اب تو لو میرا جو پروگرام شروع ہوگا ابھی چھوٹا سا Ah, asrar bisa lah jauh. Kalau makanan